ان کی نگاہیں چھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے